حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اپنے والدین کا نام لیا یعنی یوں فرمایا اے سعد تیر چلاؤ میرے بابا تم پر قربان سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 130